اچھا وہ ایک اسٹوری تھی ریئل قصہ میں بتا رہی ہوں ایک لڑکی پڑھائی میں ایک دم سے ڈل ہو گئی تو سب نے سمجھا کہ اس کو جادو ہوا ہوگا اس کے لیے وہ ایسا کر رہی ہے تو وہ سب جادو وادو کو ویسے بھی نہیں مانتی تھی تو اس کے رشتے دار تھے وہ شرک پہ بہت تھے اور وہ یہ چیزوں کو بہت زیادہ لیتے تھے یعنی بابا کے پاس جانا ہے تعویذ کرنا ہے تعویذ گنڈے اس میں بہت تھے تو زبردستی اس کو لے کے گئے حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی اب وہ جادوگر تھا اس نے کہا کہ کام کرے تم وہاں پر دور میرے سے بیٹھے مجھ سے اور دور بیٹھے اس چیئر پہ بیٹھے اور یہ پیپر لے کے جائیں ایک پین دیا تھا اس نے اور بولے جو چاہے من میں وہ لکھ دے اس پہ یہ پیپر پہ اور پھر وہ لڑکی لکھتے گئی لکھتے گئے بولے آپ اسٹاپ کریں اور اس نے جو کچھ لکھا تھا اس نے ہو بہو ویسے ہی سنایا جادوگر نے کہ تم نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ اب پریشان حیران پریشان کس کو کیسے پتا ایک تو یہ ہو سکتا ہے وہ دے باز ہو اور اس نے پیچھے کیمرہ لگایا ہو اور اس نے وہ پڑھ لیا ہو یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ کہ جن کے ذریعے اس نے پتا کیا کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے جادوگر تھا اس نے کہا تم ایک ہفتے کے لیے جاؤ میں تھوڑی پڑھائی کرتا ہوں اس کی اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لے کے آؤں تو ایک ہفتے بعد خود وہ جادوگر نے حالانکہ وہ جادوگر اتنا چالاک تھا اس نے نمبر بھی لیا تھا فون نمبر گھر والوں کا ایڈریس بھی لیا تھا تو اب جادوگر نے کہا کہ وہ لڑکی کے پاس مجھے بات کرنی ہے تو لڑکی نے فون لے لیا تو لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک تمہاری سیکرٹ پتہ چلی تم نے کیا کیا تھا اور بہرحال ہر انسان کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہوا رہتا ہے ہو سکتا ہے وہ سچ بھی بول رہا ہو کرین کے تھرو کہ کہ اس اس سے چل گیا ہو نے کچھ غلط کام کیا تھا اس کی زندگی میں یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی اس کو دھمکا رہا ہے کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہی ہے نا تو وہ اتنی ڈر گئی کہ وہ کہنے لگی بابا جی ایسا نہیں کرے تم کچھ اور اس کا علاج نکالیں میرے گھر والے اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے مارے ڈالیں گے اگر تم نے یہ چیزیں بتائی تو تو کہنے لگا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو تم جب کالج جا رہی ہوں گی نا میرے پاس اکیلی آ جانا یہ جب سنی اس نے تو اس نے اوتھینٹک عالم تھا اس کو کال کی تو وہ عالم نے ان سے کہا کہ بالکل نہیں جانا اس کے پاس اکیلے وہ زنا پہ اکسائے گا اور غلط کام کرے گا تو الحمد للہ وہ نہیں گئی اس عالم نے کہا تم دو رکعت نماز پڑھو اللہ سے رو رو کے دعا کرو اور اللہ سے سولوشن مانگو اور وہ بچ بھی گئی کسی نہ کسی طرح وہ نہیں گئی اور وہ کچھ نہیں کر پایا بہرحال یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کریم کے تھرو یہ لوگ معلوم کر لیتے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے تو یہ ہسٹری بتاتا ہے یہ ون کبھی کبھی بتاتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بھی خود بتائے گا کبھی یہ بھی ہوتا ہے اور ایک چیز یاد رکھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن آیات پڑھ رہے ہیں یا جو بھی حدیث سے ثابت ہے کچھ دعائیں وہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ تو اوتھینٹک ہی ہوگا ضروری نہیں ہے یاد رکھیں ہم جب ایم اے کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ میجک کا ایک لیسن بھی پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جو شخص جادو سیکھنے گئے تھے بعد میں اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور شرعی طریقے سے انہوں نے ساری رکیا وغیرہ کرنا سیکھ لیا لیکن پہلے انہوں نے جادو سیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا یقین دلانے کے لیے کیا کیا گیا تھا میرے والد جو تھے وہ ہمیشہ جب بھی مجھے ملتے تھے ایک آیت ضرور پڑھتے تھے وہ آیت قرآن کی آیت تھی اور وہ انتقال ہو چکے ہیں اب میں گیا اس کے پاس جادوگر کے پاس تو اسے تو یقین دلانا ہے نا کہ وہ کچھ سکھا سکتا ہے کچھ غائب کا علم جانتا ہے تو جادوگر کہنے لگا اگر میں تمہارے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں تو انہیں وہ ساری چیزیں پتا بھی نہیں تھی کہ کرین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو بھلے یہ تو پھر بہت بڑی بات ہوگی ویسے بھی میرے کئی سال ہو گئے ہیں میرے باپ سے ملاقات ہو کے وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں مجھے تو تو بہت خوشی ہوگی کہنے لگے آپ دیکھیں تمہارے باپ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور سچ میں ویسی ہی اسٹائل وہ باپ کی تھی جیسے وہ زندہ تھے وہی آیت قرآن کی پوری کے پوری ویسی ہی پڑھے گلے لگے تو وہ تو ایک دم ہی شوق ہو گئے کہ یہ تو پہنچا ہوا ہے کوئی اور میں یہ تو ابھی ضرور سیکھنے والا ہوں جادو تو وہ ایکچوئل میں تھا کون وہ تھا کرین عالم کے باپ کا کرین ہوتا ہے اسی لیے کبھی کبھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روحیں آتی ہیں وہ روحیں نہیں ہوتی بلکہ وہ کرین ہوتا ہے ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہم ہر جمعرات کو کچھ کھانے بناتے ہیں ہماری دادی آتی ہے مری ہوئی اور وہ کھانا جو کھاتی ہے ڈکار کی بھی ہم آواز سنتے ہیں وہ ایکچولی کرین ہوتا ہے یار تو ایسے غیر شرعی طریقے استعمال نہیں کرے اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے دور رہے یہ سارے جادو کے ساتھ ساتھ جنات کا تھوڑا بہت ذکر آئے گا ہی کیونکہ جادو ہو ہی نہیں سکتا بغیر جنات کے جنات کی مدد لی جاتی ہے نا انشاءاللہ وہ کیسی مدد لی جاتی ہے وہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ آگے ٹاپک آ رہا ہے پھر بھی یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے